ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ ہر ایک شے میں دین ہی کی نسبت کا خیال فرماتے تھے سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار